رسول اللہ تیرا کام میں تیرے گیت گاوایا رسول اللہ تیرا کام میں تیرے گیت گاوایا رسول اللہ تیرا میلاد تیرام رام لا ترما دے گیش گا ما رسوندہ ترام گا ما تین تیرے گیت گا مایا رسو چند ترامی لا دام راما یار رسول کانے ہلی ماں کبھی کدی ادر کان میں کر ماں کردی میں کدی ادر کانوں میں کھی مٹری سے تیرے لجا مایا مٹری گئی سجایا رسول اللہ تیرا میلا کیوں نہ پڑا یا رسول اللہ تیرا میلا کیوں نہ پڑا یا رسول اللہ سنا گیا ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چرانا یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چرانا یا رسول اللہ تیرا میرا میں کیوں نہ بنانا یا رسول اللہ تیرا میرا اللہ رسول اللہ دکھا دو روئے تابا جانے جانا یا رسول اللہ دکھا دو روئے تابا جانے جانا یا رسول اللہ دکھا دو روئے تابا جانے جانا یا رسول اللہ بوقت نظر جائے سکرات میں سکراتے ہوئے محمد پہ نظر ہو ہر موت کا مارا جن مجھے پھر تو تما دے شربت بوقت نظم مل جائے تو ہو جائے گی مجھ پر موت آسان یا رسول اللہ تو ہو جائے گی مجھ پر موت آسان یا رسول اللہ تیرا میلا نام یا رسول اللہ تیرا میلا گا نام یا رسول اللہ میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں میں کچھ کوئی بولی نسبت نہیں میں سب کچھ ہاں میں سب کچھ ہاں میں سب کچھ ہاں کہ میں تیرا سدا نا اللہ میں سب کچھ ہاں کہ میں تیرا سدا نایا رسو گلا تیر نیلا گری رسول اللہ تیرا نیلا گری کر تیرا میلاد کیوں نہ منانا یا رسول اللہ کستر حضرت صدیق کستر غور میں اپنی حضرت غارے غور میں اپنی تیرے آرام کی خاطر کرے جایا رسول اللہ تیرے آرام کی خاطر کرے جایا رسول اللہ تیرا میلا میں کیوں نہ مڑا رسول اللہ نماز کو چھوڑا تمہاری نیند کی خاطر نماز اصر کو چھوڑا تمہاری نیند کی خاطر علی بھی کس قدر ہے قربایا تو گنگا علی بھی کس قدر ہے تم پہ قربایا رسول اللہ یاد میں رسول اللہ تیرا میلاد میں گودا جان دے ہی یہ الگ کے ماں بوسے نو آبے دہن لگا دیا زہر کا اثر زائل ہو گیا آپ کو شفا مل گئی نئی زندگی مل گئی لیکن صدیق جی کو جان دے دینا جان دے دی نماز اثر علی نے چھوڑ دی یہ الگ بات کے معمول نے سورج کو حکم دیا سورج پھر پلٹ آیا نماز اثر پھر پڑھ لی یہ الگ بات لیکن لیکن علی نے تو وہ کام کر ہی دیا ملی صدیق کو جا اور نماز اثر ہے در کو تیرے صدقے سے میری جان یا رسول اللہ مگر مگر مگر ان کے عمل سے یہ عقیدہ ہو گیا ثابت تمہیں ہو اصل ای جا جنگ ای مایا تو گنگا ہو اصل ای جا جنگ یا رسول اللہ تمہیں ہو اصل ماں جا جنگ مایاشارہ ہو ہو جائے ہو جائے میرا مشکل کے مشکل کا آسایا رسول اللہ میرا مشکل کے مشکل کا آسایا رسول اللہ تیرا میلا تیرا میلا میں گودا دو نت لکھ لے کا ہنر دے دو حضرت احمد رضا خایا رسول اللہ تو پہلے حضرت احمد رضا خایا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مڑانا رسول اللہ سرکار کی آمد مندن دلدار کی آمد مندن سب جھوم کے بولو لب جھوم کے بولو

لب مل کر بولو لب چون کے بولو ہاتھ اٹھا کر بولو ہاتھ لہرا کر بولو ذرا اونچا بولو اور اونچا بولو میرا میلا میں سونا بڑا تمہارے لیے بکینوں منا تمہارے لیے زمین چنا تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے سبا تمہارے لیے تمہارے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے سرکار کی آمد سرحد دل بولو مرحبا نہ گدائی کو سمجھنا جس کے در پر آنے والا ہے فقیروں سے کہو حاضر ہو جو آگے کے پائیں گے کہ وہ پریا یا بنانے والا ہے دل سب مل کر ہو لو سب چھپ کے بولو لو رم ریلا جائے رام سو گندا ترم رمیلا راما یا سو گندا دم ہے رب ہے جائے آداب طرف ہے آمد ماہ محبوب رب ہے آمنا بی بی کا چاچا بارہویں تاریخ آیا صبح صادق نے سنایا صلوات اللہ علیہ سرکار کی آمد دلدار کی آمد سب مل کر بولو مرحبا سن کے بولو ہاتھ اٹھا کر بولو ہاتھ بولو ذرا اونچا ویب ڈاٹ کام کی پیج